کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے